السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نخمد علی رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری فور تھری نیکی کا بدلہ اللہ تعالی ضرور دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کسی جگہ چٹیل میدان میں سفر کر رہا تھا کہ اس نے ایک بدلی میں سے یہ آواز سنی بادل میں سے کہ چل شخص کے باغ کو سیراب کر اس پر وہ بدلی ایک طرف کو چلی یہ مسافر بھی تحقیق کرنے اسی طرف چلا اور اس نے اپنا می ایک پت بارش ایک پتھریلی زمین پر برسا کر ڈال دیا تو وہاں کی پتھریلی نالیوں میں سے ایک نالی نے اس تمام پانی کو سمیٹ لیا یہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیا دیکھا تو ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا اپنے پھاوڑے سے پانی ادھر ادھر پھیر رہا ہے اس مسافر نے اس باغبان سے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے تو اس نے کہا میرا نام یہ ہے وہی نام بتایا جو بادل میں سے آیا تھا جو مسافر نے بادل میں اس کے اندر سے سنا تھا پھر اس باغبان نے اس مسافر سے پوچھا جو باب جو جس کا نام لیا تو اس نے پوچھا مسافر سے کہ اللہ کے بندے تم نے میرا نام کیوں پوچھا اس نے کہا یہ پانی جس بادل سے برسا ہے میں نے اس بادل میں ایک آواز سنی کہ بادل چل فلاں کے باغ کو سیراب کر تیرا نام لیا فلاں کے باغ کو سیراب کر تو ذرا یہ تو بتا تو کیا کام کرتا ہے کہ بادلوں میں سے تیری آواز آئی تیرا نام آیا اور تیرے باغ میں پانی آیا اور کہیں پانی نہیں گیا کہ اللہ کے یہاں تیرا یہ درجہ ہے تو اس نے کہا اچھا جب تم نے پوچھا یہ ہے تو سنو میں نے اس باغ کی کل پیداوار کا میں حساب رکھتا ہوں ایک تہائی خیرات کر دیتا ہوں اور ایک تہائی میرے بال بچے کھاتے ہیں اور ایک تہائی پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے دیکھیے اس کی چھپی نہیں کی تھی کوئی نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کی مدد کی اور بادل میں سے نام آیا اور وہیں پر جو ہے بارش جا کر گری اور اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت دی اس لیے اپنے کاروبار یعنی پارٹ اللہ کو پارٹنر بناؤ اپنے کاروبار میں سے کلام یہ کہ اللہ کو پارٹنر بناؤ اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق میں یہ حدیث مسلم شریف میں اب آسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ جا میں نے معاف کر دیا اور اگر کہیں ایسی جگہ پر ہو کہ آسمان نہ دکھائی دیتا ہو کہ میاں بیوی یا دوست احباب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ کو ہنسی آئے گی یہ سارے حدیثوں کے حوالے پہلے میں دے چکا ہوں اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين